بأي يمين يستنكر وبالسند المتصل منا إلى إمام النسائي إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى مستعنا بعلومه وفي وفيوله آمين قال أخبرنا مصدق عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن دائرة قال حدثنا خالد بن عقامة عن أبي خير عن علي رضي الله تعالى عنه عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثة ثم قال هذا تقول نبي الله صلى الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم جب آدمی استنصار کرے گا یا استنشاق تو دائیں ہاتھ استعمال کرے گا لیکن جب ناک کو صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ استعمال کرے گا جی بھائی یہی بتائیں جی باب وصل وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن خالد بن عقمة عن عبد خير قال اتينا علي بن ابي طالب وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا یعنی ہم نے یہ کہا کہ پانی وضو کے لیے کیوں منگایا حالانکہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں وضو کرنے کی تلقین فرمانا چاہتے ہیں جی بھائی چلو عبداللہ عبد اس کو آپ نے مقصور کیوں پڑھا یعنی یوں کر کے آخر تک تو پہنچایا لیکن مجھے یہ معلوم کہ واپس رد بھی کیا یا نہیں جی یہ اس میں راوی بتایا ہے مالک ابن عرفتہ یہ راوی بتایا ہے اور اس کی تصحیح فرما رہے ہیں یہ اس روایت میں جو عادد و غسل وجہ میں اخبارنا کے نیچے ہے بالکل عرف ہوتا کہ مالک ابن عرف ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اصل میں مالک ابن عرف اطا نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر خالد ابن القامہ ہے جی بھائی عرف جی جی تو یہاں بھی وہی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ غلط ہوئی جی بھائی ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح براتي ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال فانسره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه جي جی۔ باب صفة الوضوء وبي قال أخبرنا إبراهيم بن حسن حسن حسن المقصي قال حدثنا المقصمي قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال اخبرني ابي علي ان الحسين ان الحسين بن علي قال دعاني ابي علي بوضوء فقربته له فبدا فغسل كفيه ثلاث مرات قبل ان يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح براسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثا یہ بنایا کہ ثم مسح براسه مسحة واحدة سر پر مسح فرمایا صرف ایک بار یہ اصل میں احتراز ہے آگے آئے گا کہ آپ نے سر پر دو دفعہ مسا فرمایا تو اس کی جب آئے گا تو اس کی توجہ بتائے گی جی بھائی قام قائما فقال ناول ناولني نام فناولته فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوء هذا هو شرب فضل وضوئه فضل وضوئه قائما تو اس میں ایک بات یہ بتلائی ہے کہ جب وضو سے فارغ ہوئی ہے تو وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا اس کو آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار فرمایا تو فرمایا تعجب مت کرو آپ کے نانا محترم نے بھی ایسا ہی کیا ہے یعنی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے ایک آب زمزم اور ایک بچا ہوا وضو کا پانی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو ایک برتن میں پانی لیا پہلے ہاتھوں کو دھویا پھر برتن میں ڈالا اور پھر اندر سے پانی نکالا تو کلی کی پھر کیا اور کرتے کرتے پاؤں کو دھویا باقی جو بچا اس کو پی لیا یہ تو معاملہ اس وقت ہے کہ جب پانی برتن میں ہو اور اگر پانی دریا میں ہو دریا پہ بیٹھ کے آدمی وضو کر سکتا ہے دریا میں ہو یا پانی ان ٹوٹیوں میں ہو جس کے اوپر اوپر ٹینکی نہیں ہے بلکہ ٹینک لگا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کے لیے حضرت مولانا شبیر رام صاحب حضرت مولانا ظفر رام صاحب عثمانی رحم اللہ نے الا سنن میں لکھا ہے کہ اس کا یہ حکم نہیں ہے سمجھے نا اس کا یہ حکم نہیں ہے باقی یہ ہے کہ بھیا دیکھیے اس معاملے میں اگر آدمی تبسو سے کام لے اب اس وقت پانی اس طریقے سے ملتا تھا اب پانی اس دوسرے طریقے سے ملتا ہے اور جو آخر میں آدمی لے کے اس کو پی لے اس نیت سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ نقل تو ہو جائے گی اگرچہ اصل نہ ہو کیا ہو جائے گی نقل اور نقل کر لینی سے جی بھائی البتہ یہ ہے کہ اب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے یا بیٹھ کر دونوں طریقے سے پی سکتے ہیں البتہ یہ پانی جو ہے اس کے لیے چونکہ طریقۂ معصور کھڑے ہو کر پینا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے جی بھائی قال قيس قال رأيت علي توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا غسل كفيه حتى أنقاهما ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ ان کو صاف ستھرا کر دیا اور ظاہر ہے کہ صاف ستھرے ایک دفعہ دھونے سے نہیں ہوتے بلکہ تین دفعہ دھونے سے ہوتے ہیں انخوا ہما کا مطلب ہے کہ تین دفعہ دھویا جی بھائی فغذا فضل طهوره فشرب وقائم ثم قال احببت ان اريكم كيف تطهر النبي صلى الله عليه وسلم شابش بسم الله الرحمن الرحيم باب حد الغسل فبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة على ابان اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن عمرو بن يحيى المازني عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه, عنه, عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى التستي وان ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فقرب على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راس يديه فقبل بهما وتربدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه یعنی لے کے پیچھے کی طرف پھر اسی جگہ پہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا مسا جیسا کہ آپ لوگ ہم کرتے ہیں اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مالک ان امر ابن یحییٰ المازنی یہ اس طریقے سے ہے کہ مالک ان امر ابن یحییٰ ابن امارا ابن ابی حسن المازنی المازنی تو امر بیٹے ہیں یحییٰ بیٹے ہیں امارہ کے اور امارہ بیٹے ہیں ابو حسن کے یہ اس طریقے سے ہے بھائی امر اور یحییٰ اور امارہ اور ابو حسن چار جو ہے وہ اشخاص کا نام ہے یعنی بیٹے کا باپ کا دادے کا اور پردادا کا یہ امر ہے بیٹے ہیں یحیہ کے یحیہ بیٹے ہیں امبارہ کے وہ بیٹے ہیں ابھی حسن کے یہ آپ کے بین سطور نیچے لکھا ہوگا یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب یہ سمجھیے کہ ان ابی ہے امر یہیا مازنی نے روایت کی اپنے والد سے اور ظاہر ہے کہ وہ ہے یا مازنی کون ہے یہیا مازنی اور یہ فرماتے ہیں کہ امر جو ہے یہ بھی سیاستہ کا رجل ہے یعنی امہات ست نے اس سے روایت لی ہے حتیٰ کہ بخاری نے بھی اس سے امام بخاری نے بھی اس سے روایت لی ہے اور سیاستہ کا یہ راوی ہے امر بھی اور اسی طریقے سے یحییٰ بھی سیاستہ کا راوی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سقا اور بہت ہی قوی راوی ہے دونوں امر بھی اور یحیا مازنی بھی اب یہ فرماتے ہیں کہ ان ابھی امر نے اپنے باپ سے روایت کی جن کا نام ہے ظاہر ہے کہ انحو قال علیہ اللہ ابن زید ابن عاصم کہ انہو کی ضمیر جو ہے کہ انہو قال علیہ عبد اللہ انہو کی ضمیر ظاہر جو ہے وہ ہے یحییٰ کی طرف کس کی طرف ہے بھائی یحییٰ کی طرف اور ابھی ہی کی ضمیر جو ہے وہ یحییٰ کی طرف ہے ابھی ہی کی ضمیر بھی کس طرف ہے یحییٰ کی طرف ہے اور انہو یحییٰ کی طرف ہے کہ یحییٰ نے کہا عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم یہ صحابی ہیں کانا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یہ ایسے صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام غزوات میں شرکت کی ہے بدر میں قول الاختلاف بدر میں اختلاف ہے اور باقی تمام غزوات میں اتفاق کہ تمام غزوات میں شریک ہوئی اور ان کے بھائی تھے عبداللہ کے بھائی عبداللہ ابن زید کے بھائی تھے اور ان کو مسلمہ قذاب نے شہید کر دیا تھا کیا کیا تھا شہید کیا تھا اور پھر جگ جب جنگ یمامہ ہوئی ہے تو حضرت یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے اس کے ساتھ مل کے جو کہ حضرت واشی حضرت واشی کے ساتھ مل کے یہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے دو تھے ایک حضرت واشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سمجھتے ہیں نا جنہوں کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا فرمایا کہ وہاں بھی ایک بڑے سنجید کو میں نے شہید کیا تھا اس کے بدلے میں اب سب سے بڑے کافر کو شہید کافر کو قتل کر رہا قتل کیا ہے تو ان کے ساتھ عبداللہ ابن زید ابن عاصم بھی تھے جنگ یمامہ میں جنگ یمامہ میں اور یہ اتنی زبردست جنگ تھی کہ اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئی ہیں اور جو ہے وہ ڈر لگنے لگا اور بہت سے حفاظ صحابہ بھی تھے جن کی تعداد بعض نے ستر تک بتائی ہے کہ اس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم جو ہے اس کو مرتب کرنا رہ جائے تو یہ لمبی فہرست ہے لمبی کہانی ہے تو یہ جنگ یمامہ جنگ یمامہ کے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سندید ہیں جس کو آج کل کی زمانے میں ہیرو کہتے ہیں کہ کس کو مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والے ہیں مسلم کے قتل کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم اب ایک بات سمجھیے کہ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن زید بعض حضرات کو یہ وہم ہوا ہے شبہ ہوا ہے کہ یہ وہی عبداللہ ابن زید ہے جن سے اذان کی حکایت کی گئی ہے اذان کی حکایت کی گئی ہے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اذان کہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی ہے اور وہ بعض نے یہ سمجھا کہ یہ وہی ہے حالانکہ یہ وہ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دادے کا نام عاصم ہے اور ان کے دادا کا نام ابن و ابد رب وہ کیا ہے ابن و ابد ربی ہے تو وہ اور ہیں اور یہ اور سمجھ گئے نا تو اب اتنی بات آپ سمجھ آپ نے سمجھ لی تو اب یہ کہیے کہ ان ابھی ہے یہ روایت بیان کرتے ہیں امر ابن اپنے باپ سے یعنی سے ان کے والد محترم یحیا قال علیہ عبداللہ ابن کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زید سے بن عاصم سے کہا وہ جد امر ابن یحییٰ جو کہ امر ابن یحیا کے دادا ہے جو کہ امر ابن یحیا کے دادا ہے بظاہر یہ جو زمائر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ عبداللہ ابن زید کی طرف ہے کہ عبداللہ ابن زید جو ہیں یہ امر ابن یحیا کے دادا ہیں حالانکہ یہ غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ارے سمجھے نا دو نمبر حالانکہ یہ بات ہے وہ صحیح نہیں میں اس لیے کہا ہوں کہا ہے کہ یہ کچھ تھوڑے فکر میں لگ گئے تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں اصل میں یہ روایت جو ہے یہ معطین میں آئی ہے اور معطۂ امام مالک میں بھی آئی ہے اور پچھلے سال کے امتحان میں بھی یہ تشریف لائیے ہاں یہ روایت ہے پچھلے یہ جو امتحان سالانہ ہے اس میں بھی یہ ذکر کی گئی ہے اور اس میں ذرا تھوڑا وہ طلبہ کو پریشانی ہوتی ہے آپ تو یہ تفصیل تو وہیں پہ ہے نہیں پڑھیں گے لیکن میں آپ کا ذہن ایسا بناتا ہوں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو اب اتنی بات اتنی بات سمجھ لیں کہ ہوا جد ام ربن یحییٰ یہ اصل میں بخاری میں بھی روایت ہے کس میں بھائی بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور ان کالا کی جگہ پہ ہے ان رجلن کال عبد اللہ ابن زید ابن حاصل ان رجلن ان ابی ان ان ابی ہے ان کال قال علیہ اللہ ابن زید ابن عاصم ایک رجول نے عبداللہ ابن ابن زید عاصم سے کہا اور وہ رجل جو ہے وہ دادا تھا امر ابن اب اگر یہ بات کر لی جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی سمجھے نا یہ بات واضح اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہاں ہم روایت ذکر کر دے ہو جو کہ بخاری شریف نے روایت کی ہے اور بخاری شریف نے امام بخاری نے یہاں یہ کہا ہے ان ابی ہے ان رجولن کالا عبد اللہ ابن زید یہ بات سمجھ گئے نا ان رجولن کالا لے عبد اللہ ابن زید ابن عاصم اور وہ رجل قوم تھا وہ جد امر ابن یحییٰ تھا وہ امر ابن یحییٰ کا دادا تھا وہ کون تھا ابن یحییٰ کا دادا تھا اب ہم ابن یحییٰ کے نصب کو دیکھیں گے اور وہ میں نے جو آپ کو اوپر بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ بین سطور لکھا ہوا ہے ابن یحییٰ کا جہاں ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ یحییٰ عمر ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی حسن ہمارا ابن ابھی حسن تو دو اور ہو گئے تو اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زید جو ہے دادا ہیں اگر نسائی کے نسخے کو دیکھے دیکھیں کہ یہ دادا ہے امر ابن یحییٰ کے تو یہ صحیح نہیں بیٹھتا اس لیے کہ امر ابن یحییٰ کے دادا امبارہ ہیں دادا کون ہے امبارا بات سمجھے نا دادا کون بنتے ہیں امارا بنتے ہیں اور یہاں یہ کہنا کہ ہوا جدو امر ابن ابن یہ امر کے دادا ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ بات سمجھ گئے نا اس لیے کہ امر ابن یحیا کے دادا امارا ہیں اور وہ عبداللہ ابن زید نہیں ہیں عبداللہ ابن زید نہیں ہیں یہ اشکال ہو گیا تو اس اشکال کے جوابات میں شارحین نے بہت لمبا چوڑا کلام کیا ہے سب سے جس سے فائدہ ہمیں ہوا کلام تو سب کا اچھا ہے حضرت شیخ العدی صاحب رحمہ اللہ کا کلام ہے موتا امام مالک پر اوجز المسالک اللہ اللہ امام مالک تو وہ اس پہ کلام انہوں نے بڑے تفصیل سے کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ در حقیقت یہ روایت جو ہے اگر بخاری کی روایت کو دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وہ کس طریقے سے واضح ہو جاتی ہے ان رجلا قالا کہ ان رجلا قالا لے عبداللہ ابن زید ایک مبہم آدمی رجل اس نے عبداللہ ابن زید سے کہا اور عبداللہ ابن وہ رجل کون تھا وہ امر ابن یحییٰ کا دادا تھا عمر ابن یحییٰ کا دادا تھا اب یہاں پر تھوڑی سی اور مشکل پیش آتی ہے کہ عمر ابن یحییٰ کے دادا امبارہ ہیں حالانکہ امبارہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی امر ہے دادا جو ہیں وہ امبارہ نہیں ہے بلکہ وہ روایت کرنے والے امر ہیں اور اب امر جو ہے یہ سلسلہ نصب میں نہیں آتا تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو ابو حسن ہے نا ان کے دو بیٹے تھے ایک امارا اور ایک امر ایک امر اس کا بھی نام کیا تھا امر تھا امر تھا تو یہاں دادا سے مراد دادا حقیقی نہیں ہے بلکہ دادا مجازی یہ آپ نے پڑھا ہے کہ الم سن و ابی کا ام جو ہوتا ہے وہ تیرے باپ کی مثل ہے سم کمانا مثل نہیں آتا لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ چچا بھی جو ہے وہ مثل کس کیا ہوتا ہے باپ کے ہوتا ہے تو یہ دادا نہیں ہے امر بلکہ یہ دادا کے بھائی ہیں امارا کے بھائی ہیں اب الحسن کے دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے ایک بیٹا امارا تھا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ امر تھا تو یہ روایت بیان کرنے والے امارا نہیں ہیں بلکہ دادا ہیں بلکہ امر ہیں جو کہ امر کے دادا کے بھائی ہیں اور دادا کے بھائی کو بھی دادا کہہ دیا جاتا ہے حقیقت اگر آپ نہ کہیں تو کیسے کہیں بھائی مچا بات بات گئے نا تو اب یہ کہا کہ ان ابی ہے انہو قالا کی جگہ پر آپ بخاری شریف کی روایت لے لیجئے بالکل بے نہیں یہی ہے ان ابی ہے ان رجلن قالا رجلن قال لے عبداللہ ابن زید کہ ایک رجل نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کہا وہ رجل جو ہے وہ اصل میں امر ابن یحییٰ کا دادا ہے بلکہ آپ دادا کہیں دادا کا بھائی ہے اور ظاہر ہے کہ دادا کا بھائی بھی کیا ہوتا ہے دادا ہوتا ہے بات آئی نہیں سمجھ میں تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتنی بات میں بتاتا ہوں اس میں اور بھی بڑی شاخیں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ سائل کون تھا یہ روایات مختلف ہیں معطین میں بھی ہے اور یہ ابو داود میں بھی ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے اور اس کو دار قطنی نے بھی ذکر کیا تو ان کے حساب سے بعض نے کہا کہ وہ سائل جس نے کہ سوال کیا وہ سائل جو ہے وہ یاہیا تھے سائل اب کون ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض نے کہا کہ سائل وہ یاہیا تھے اور بعض نے کہا کہ سائل وہ امر تھے وہ امر جو ہے وہ جو دادا کے بھائی ہیں امر تھے اور بعض نے کہا کہ سائل جو ہے ابو الحسن تھے کون تھے ابو الحسن تھے تو اب یہ تین روایتیں آ گئیں تینوں مختلف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان میں اس طریقے سے جمع فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں یہ تینوں جمع تھے امر جو کہ دادا کا بھائی ہے وہ بھی جمع تھا جمع تھے اور یہ حسن جو ہے ابو الحسن یہ بھی جو جد امجد ہے ان کے یہ بھی جمع تھے یہ بھی جمع تھے اور یحیٰ بھی وہاں موجود تھے تو بعض نے سائل کی نسبت یحییٰ کی طرف کر دی اور بعض نے نسبت امر کی طرف کر دی امر کی طرف جو نسبت کی ہے وہ نسبت حقیقی اصل سائل جو ہے وہ امر ہے جو کہ امر کے دادا کا بھائی جو کہ دادا ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں دادا کہیے اصل سائل جو ہے وہ امر تھا اصل سائل کون ہے امر ہے جو کہ دادا ہے وہ ہیں اب ایک ہی مجلس میں امر بھی موجود ہیں اور یحیا بھی موجود ہیں جو کہ اصل راوی ہیں تو جنہوں نے یحیا کی طرف نسبت کی وہ اصل راوی ہیں اور جس نے امر کی طرف کی نسبت تو وہ جو ہیں وہ اصل سائل ہیں وہ راوی ہیں امر یہ امر جو ہے نا دادا دادا کا بھائی وہ راوی ہیں نہیں وہ جو ہیں وہ اصل سائل ہے اصل سائل کون ہے امر دادا اصل سائل ہیں اور یاہیا جو ہیں وہ راوی ہیں اور ابو الحسن جو ہیں وہ چونکہ بزرگ ہیں تو نسبت بعض تینوں چونکہ موجود تھے تو بعض حضرات نے اس کی ان کی طرف نسبت تبرکن کر دی جو کہ مجازن ہوگی اور یحییٰ کی طرف اس لیے کر دی کہ یحییٰ جو ہیں وہ راوی ہیں اور امر کی طرف اس لیے کی کہ وہ اصل سائل تو اب سائل کون ہے اس میں تین اقوال ہیں تین اقوال ہیں تینوں کو حافظ ابن حجر نے اس طریقے سے جمع کیا ہے ایک سائل حقیقی ہے اور دو سائل مجازی ہے سائل حقیقی کون ہے یہ امر جو کہ دادا کا بھائی ہے سمجھے نہیں اصل سائل کون ہے امر اس کی طرف نسبت تو حقیقی ہے اور پھر دوسری نسبت ابو الحسن کی طرف جو ہے وہ بڑا بزرگ ہونے کے اعتبار سے اس لیے کہ مجلس میں وہ بھی تھا اس کی طرف نسبت کر دی گئی تو یہ نسبت مجازی ہے اور یہ نسبت یاہیا کی طرف جو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہی اس حدیث کے راوی سمجھے نا تو فرمایا کہ اس طریقے سے تینوں بزرگ جو ہے ان کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ بعض نے جو ہے اس کا سائل جو ہے وہ امر دادا کو بنایا وہ پہلا امر نہیں بلکہ دادا دادا کا بھائی بنایا اور بعض نے جو ہے وہ یحییٰ کو بنایا اور بعض نے جو ہے وہ جد امجد جو حسن کو بنایا حسن کو بنایا تو تینوں کی نسبت صحیح ہے ایک کی طرف نسبت نسبت حقیقی ہے اور دوسرے کی طرف نسبت دو کی طرف نسبت نسبت مجازی اتنی بات گئے نا یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے پچھلے سال ہم نے اس کو ٹلا دیا تھا ٹل گیا تھا اس سال خیال یہ ہوا کہ چونکہ امتحان میں آیا تھا اور امتحان میں معتین کے امتحان میں آیا تھا یہ سوال معتین کے امتحان میں آیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھول کے کون ممتحن وہ اس امتحان میں دے دے یا پھر معتین ہی میں دے دے اور یا کہیں اور بھی آ جائے ابو دعود میں بھی ہے معتم میں بھی ہے اور یہ راوی جو ہیں یہ دونوں باپ بیٹا سیاست تک اتنی بات سمجھ گئے نا تو اب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب ساتھ ساتھ چلتے جائیے تو یہ فرمایا کہ دیکھیے اخبار اتبا ابن عبداللہ ان مالک ابن انس ان امر ابن یحیا ان ابی ہے یعنی یحیا ان کالا کہ یحیا نے کہا لے عبداللہ ابن زید ابن عاصم یہ یحیا کی طرف جو نسبت ہے نا وہ اس لیے کہ اصل راوی ہے یہاں نسبت ہے نا یحییٰ کی طرف اور یہ نسبت کس لحاظ سے ہے اصل کہ کال اور حالانکہ کہنے والے جو ہیں وہ امر ہیں جو کہ دادا کے اس کے امر کے دادا کے بھائی ہیں تو لے عبداللہ اللہ ابن زید ابن عاصم جدو امر ابن اب ہوا کا ضمیر کا مرجا مرجے جو ہے وہ کیا ہوگا تو یہ کہا کہ ہوا جد و امر ابن یحیا وہ جو رجل یہاں پر دوسری روایات میں ہے وہ رجل اور وہ رجل کون ہے وہ امر ہے وہ کون ہے امر ہے دادا دادا کا بھائی وہ جد وہ جد امر ابن یحییٰ یہ امر ابن یحییٰ پہلے راوی پہلے راوی ان کا دادا ہے حل تستتی انتوری یعنی کیا آپ اس بات کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم یہ توجہ قال عبداللہ ابن زید نام اور عبداللہ ابن زید جو ہے ان کا بھائی اس کا نام تھا حبیب حبیب ابن زید تو حبیب ابن زید کو اس نے مسلمہ کذاب نے شہید کیا تھا اور مسلمہ کذاب کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نوک جھونک ہوئی تھی لیکن حضور کے بالکل آخری دور کا تو یہاں اور جب جنگ ہوئی ہے تو بڑی تڑاکے کی جنگ تڑاکہ سمجھتے ہو نہیں بڑی مضبوط قسم کی جنگ جس میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ بھی شہید ہوئے ہیں اور اس کم وقت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ کون تھا یہ متنبی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا جی بھائی باب صفت مسخ الرأس وبی قال اخبر قطبت من عبد الله عن مالك وابن انس عن عمد بن يحيى عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عنه فوجدت عمد بن يحيى على الفلسفه وانظرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قال عبد الله بن زيد نعم فدعت الوضوء فقرغ على يده هنا فغسل يديه مرتين ثم تمتمد وسنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المنفقين دادے کا نام الربی ہے جی مرت ہے ہاں، اب یہ کہا کہ دو دفعہ مسا کیا راس کا بھائی دیکھو یہ مسا کیا وہ یوں لے گئے ایک دو بات سمجھے نہیں تو یہ کہا کہ یہ دو دفعہ جو راوی نے سمجھا ہے وہ اصل میں ایک طرف تو یوں لے گئے تھے نا اور دوسری یوں لے گئے تھے تو اس کو ایک قرار دیا اس کو دو جیسا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھائی سائی جو ہوتی ہے صفا سے مروہ تک ایک مروہ سے صفا تک دو اور پھر صفا سے مروہ تک تین تو انہوں نے سمجھا یہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک ہو گیا اور یہ مروہ سے لے کر صفا تک دو سمجھے نا تو یہ اس کی تعویل ہے دو دفعہ مسا کرنے کی تعویل سمجھ سمجھے نا اس لیے کہ اکثر روات جو ہیں وہ ایک دفعہ مسا بتا رہے ہیں اور مسا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دو دفعہ سر کا مسا کیا یہ جو ہے جمہور کے بلکہ اجماع کے خلاف سمجھے نا تو اس لیے اس کی تعویل کی جائے گی اور تعویل وہی ہے کہ راوی نے یوں ہی سمجھا جی بھائی مرض راس اور یہ قال اخبرنا حسین بن حارث قال حدثنا فضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن بھائی حریث نہ کہو حریث تو اچھا نہیں ہوتا ہوریس اخبرنا حسین بن حارث قال حدثنا فضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الملك بن مروان بن الحارث بن ابي زباد قال اخبرنا ابو عبد الله سالم سبلان قال وكان عائشه رضي الله سالم سبلان سبلان کہتے ہیں بھیا جس کی مونچھیں بڑی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ادھر آ کے وہ لمبی ہو گئی تو اس وجہ سے ان کو سبلان کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوں کبھی نہ ہو تو جی بھائی ان کا نام تو اور بھی میں آیا ہوگا بھائی بتایا استاد نے نہیں چلے یہاں اتنی بات دیکھ لیں کہتے ہیں کل اخبر ابو عبد اللہ سالم سب لانو قال وکانت عائشہ تو تستا عجیب بے امانت ہی یہ ابو عبداللہ سالم سبلان جو ہے ان کی امانت پر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھیں امین تھا اور حضرت صدیقہ عائشہ کا غلام تھا امین تھا ان کی امانت پر خوش تھیں یا تو خود صدیقہ کا غلام تھا یا صدیقہ کے محارم میں سے کسی کا غلام تھا دونوں دونوں قول ہیں اور ان کی امانت پر ان کو بہت اعتماد تھا امانت پر کیا تھا اعتماد تھا تو اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی یہ تھا کہ اپنے غلاموں سے پردہ نہیں غلام سے پردہ نہیں اب غلام سے پردہ نہیں یہ ذرا تھوڑا سا معاف کر یہ ایک ضروری السلام علیکم ہاں بھائی وعلیکم السلام جی جی جی جی جی جی میں جی جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک جی جی فون سیو کر رہا ہوں میں اس وقت سبق پڑھا رہا ہوں میں خود آپ کو فون کر جی بھائی ہاں بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ غلام سے پردہ نہیں پردہ نہیں اپنے غلام سے اور اسی طریقے سے ان کا مسلک یہ تھا کہ اگر کسی کے محارم کا کوئی غلام ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں اور حضرت محمد تھانوی سرہو نے یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ پردے سے مراد صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گہرا پردہ نہیں کرتی تھی گہرا پردہ نہیں کرتی تھی تو ان کا مسلک یہ تھا کہ محارم سے پردہ نہیں ہے اگرچہ باقی آئمہ جو ہے اکثر کے ہاں غلام سے بھی پردہ ہے سمجھے نا تو اور امام مالک کے ہاں ذرا کچھ تفصیل ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں بھی کچھ گنجائش نکلتی ہے لیکن دو بزرگ امام ابو حنیفہ امام شافی اس کے قائل نہیں ہیں تو وہ یہ فرماتی تھیں کہ ان سے چونکہ پردہ تھا تو اب یہاں پر یہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عورتوں کا وضو کرنا بتایا کہ عورتیں کس طریقے سے وضو کرتی ہیں چنانچہ انہوں نے میرے سامنے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ خوشخبری سن لیجئے تو فرمایا کیا خوشخبری کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آزاد ہو گیا تو فوراً صدیقہ نے پردہ کر لیا تو فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور بعد میں پھر صدیقہ عائشہ میرے سامنے کبھی نہیں ہے سمجھ گئے نا یہ بات جب آپ نے سن لی تو اب یہ سمجھو تو سالم سبلان کہتے ہیں کالبان عائشہ تستا جب بے امانت ہی ان کی امانت کو جو ہے وہ اچھا سمجھتی تھی اعتبار کرتی تھی اور ان کو ان کو اپنے پاس سے عجیب کے طور پر رکھتی تھی اس اجیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی محارم کا وہ غلام ہو اس لیے اجیر رکھتی تھی اگر اپنا غلام ہوگا تو اجیر نہیں رکھا تستا فا فارت نہیں تو انہوں نے دکھایا کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ فتمز مزت وسطن سرت سلاسن و غسلت وجہ سلاسن سم غسلت یدہ الیمنا سلاسن ولیوسرا ثلاثن و واضح یدہ فی مقدم راسیہ سم مسحت راسا مسحتن واحدہ الا مؤخرتن خیر امرت یدہ بھی اوزنحا یہ اپنے ہاتھوں کو اوزون کا سما مدت الخدین یہ ہے بات سما مدت الخدین یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور خاص طور پر سردیوں کا زمانہ ہو اور جب پانی ہو تو پھر آدمی یوں کر کے منہ کو صاف کرتا ہے سمجھے نا تو مدت الخدین سے مراد بازار پانی مبارک سے وہ وہ پوچھ لیا مدت الخدین اور یہ مدت الخدین قالا سالم کن تو آتی ہا ہکاتبن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا حال کے میں مکاتب تھا ما تختفی منی وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں فتجلس یدیا میرے سامنے تشریف لے آتی تحد سمائی اور حدیث بیان کرتی مجھے حتیٰ جے تو ذات یومن یہاں تک کہ میں ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا فقل تو اد ایلی بالبرکا آپ میرے لیے برکت کی دعا کیجیے یا ام المومنین قالت و مازالی کا وہ کیا ہے تو اللہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا اب ان کا غلام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب میرے پاس بدل کتابت پوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں آزادی کا مستحق ہو گیا ہوں اور دوسرے کا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بدل کتابت لے کے ان کو آزاد کر دی ہو اللہ نے مجھے آزاد کر دیا قالت بارک اللہ لکا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو برکت دے و ارخت الحجابہ حجاب کو نیچے کر لیا دونی میرے سامنے فلم ارہا بعد ذالک اليوم اس دن کے بعد سے میں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا سمجھ گئے نا جی بھائی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفه واحده وغسل وجه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وذنيه مرة قال عبد العزيز واخبرني من سمع من ابن عجلان يقول في ذلك وغسل يديه جي جی، چلي بسم الله الرحمن الرحيم باب مسح الاذنين مع الراس وما يتدل به على انهما من الراس المتصل منا یہاں پر امام نسائی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پانی سر کے لیے لیا ہے اسی بچے ہوئے پانی کے ساتھ اوزنین کا بھی مسا ہوگا جیسا کہ آناف کہتے ہیں الزنان من النر وہ پیش کرتے ہیں نا الزنان من سے تو امام نسائی کا مسلک وہی تھا جو احناف کا ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا اس کو ذکر نہیں کیا اپنی بات کو ثابت کیا اپنی حدیث سے بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث اتنی قوی نہیں تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام نسائی رحم اللہ کمزور حدیث کو نہیں لیتے جیسا کہ پیچھے میں آپ کو بتایا تسمیہ کے بارے میں لا لمن لم یوسما ہم پیش کرتے ہیں وہ اس کو نہیں لیا اس لیے کہ اس میں کچھ ضوف تھا اور اس میں العزنان من الراس میں بھی کچھ ضوف ہے جس کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا اپنی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں و یستدل بھی اللہ عنہما من الرس اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ کان جو ہیں یہ بھی سر کا حصہ ہے منہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ سر کا حصہ ہے تو اس میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو فرمایا اور آپ نے غرفہ غرفتاً آپ تعجب نہ کیجئے دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے غرفتاً پڑھنا بھی جائز ہے غرفتاً پڑھنا بھی جائز ہے تو ایک چلو پانی لیا اس سے مزمزہ فرمایا اور استنشاق فرمایا پھر دوسرا لیا اسے اپنے چہرے انور کو دھویا پھر اگلا چلو لیا تو اس سے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو دھویا پھر اگلے سے بائیں ہاتھ مبارک کو دھویا پھر سر کا مسا فرمایا اور کانوں کا اور اس کے لیے نیا پانی نہیں بتایا بلکہ سر کا مسا کیا اور دونوں کانوں کا مسا کیا سمجھے نا دونوں کانوں کا مسا کیا اور یہاں پر جو ہے وہ نیا پانی لینے کا ذکر نہیں فرمایا بات نما بھی ابہام ہے ظاہر یوں کرتے ہیں اور باطن صباحتین اور یہ مصبحہ اس کو مصبحہ کہتے ہیں پہلے اس کا نام دوسرا تھا سب گالی دینے کے لیے یوں یوں کرتے ہیں تو اس لیے اس کو نام سببابہ کہتے اور یہ سببابا نام اچھا نہیں اس لیے یہ تو بڑی شریف انگلی ہے یہ تسبیح تسبیح پڑتی ہے اس لیے اس کا نام مصبحہ ہے کیا نام رکھا بھائی جی اور مصبحہ اندر کے لیے اور بڑے میاں ابہام باہر کے لیے اس کو باہر کے لیے جی بھیا شابش قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا ابن عجنان عن سيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرق غرفة فتمم متوضا ثم غرق غرفة فغسل وجهه ثم غرق غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرق غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالصباحتين وظاهرهما بإبهامين ثم غرق غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرق غرفة فغسل رجله اليسرى وبه قال أخبرنا قطيبة بن بن بن بن بن سعيد عبد عبد الله الله الله عن عن عن عن مالك زيد أسلم عطاء يسار رضي تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خرجت خرجت الخطايا الخطايا الخطايا من من من من فيه فإذا فإذا أنفه غسل وجهه وجهه حتى تخرج تحت عينيه یہاں تک کہ آنکھوں کے ان بالوں کے نیچے سے بھی خطایا نکل جاتی ہے اس لیے کہ آنکھوں کے بالوں کے نیچے نظر ہے اور جو کہ کیا ہو سکتی ہے سکتی تو اس کے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتی جی بھائی یہ جو ہے وہ امر زائد ہوگا یعنی گناہ تو پیچھے معاف ہو گئے اور یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبق بنے گا جیسے کہتے ہیں یہ تو ہے تنخواہ اور یہ ہے بونس سنیں نا اوپر تو تنخواہ تھی اور آگے بونس تھا یہ بونس ہے جی بھائی التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب المسيح على العمامة قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية حدثنا قال حدثنا الآم وأخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا الآم عن الحكم عن یعنی عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسى على الخفين والخمار خمار سے مرض وہ جو سر پہ باندھی جاتی ہے جس کو رومال کہہ سکتے ہیں پٹی کہہ سکتے ہیں اس پر آپ نے مسا کیا اب یہ بات سمجھیے ہے کہ تمام سنن نے یہ باب قائم کیا ہے باب المس الامامہ اور لیکن امام بخاری نے اس باب کو ذکر نہیں کیا اگرچہ باب ذکر نہیں کیا اگرچہ روایت کو ذکر فرمایا روایت کو ذکر فرمایا باپ کو ذکر نہیں فرمایا چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت بظاہر کہ یہ مسا ثابت تو ہے لیکن یہ معمول معمول نہیں جی بھائی جاهل عن بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن أعمش بن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن بلال رضي الله عنه وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ولا الخفين وفي قال أخبرنا هناد بن السري عن وفي عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عنه عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ولا الخفين جی باب المسجد على امامة مع الناس الذي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المدني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح ناسيته وعمامته على الخفين قال بكر فقد سمعته من ابن المغيرة المغيره بن شعبه عن ابي اخبرنا عمرو بن علي محمد بن مسرد عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المدني عن حمزه بن المغيره بن شعبه عن ابي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فاتيته بمطهرة فغسل يده فغسل يده وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فالقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى خفيه اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی روایت جو ہے وہ کافی آگے تک چل رہی ہے اس اور چلیے آگے اس میں کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے چلو بھیا بعلومه وبركاته امين وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبد سيدنا قال أخبرني عمر بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنها أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناسيته بناسيته وجانب عمامته ومسح على خفيه وقال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتمس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به یعنی یہ خصلت بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک نبی نے نماز پڑھی ہو اپنے امتی کے پیچھے چنانچہ حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف امتی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو آپ نے نماز پڑھی ہے اپنے امتی کے پیچھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مفضول جو ہے وہ امامت فاضل کو کرا سکتے ہیں مفضول ایڑیوں کو نار کے عذاب کا کی ویل ہو ایڑی ایڑی جو ہے ایڑی اصل میں اس میں روایت ذرا لمبی ہے جس میں یہ ہے کہ صحابہ نے وضو کیا اور ان کی ایڑیاں وضو نہ ہونے کی وجہ سے وہاں گیلا نہ ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی تو اس وقت حضور نے فرمایا ویل من النار اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا نہیں ہے بلکہ پاؤں کا مسا ہے وہ باطل باطل ہو گیا اس لیے کہ جب ایڑیاں جو ہیں وہ سوکھی ہیں باقی حصہ دھل گیا تو مسا بطریقہ اولا ہو گیا جب مسا ہو گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسا جو ہے کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہے غسل جی غسل ہے جی بھائی زيدان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا واخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور بن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتوضؤون فراى اعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء وضوء کو مکمل کرو ایڑیاں اگر بچ جائیں گی چاہے پاؤں پورا دھویا ہوا ہو جو کہ مسا سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسطة يقول يحب التيمم فذكر شانه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيمم ما استطاع میں نے مختلف مجالس میں استاد کی مجلس میں دیکھا تو الفاظ میں تھوڑا تھوڑا تغیر تھا جی بھائی غسل الرجلين اليدين وبه قال أخبرنا محمود محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت هنا عثمان بن حنيف يعني یعنی عمارة قال قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيديه كلتيهما ہاں، دونوں دونوں ہاتھوں سے پاؤں کو دھویا بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آتی اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن عاصم عن عاصم بن لقيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع جي. جی۔ عدد غسل الرجلين وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن, عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي حية الوداعي قال رأيت عليا رضي الله عنه ومن توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعه ثلاثا ثلاثا, ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم شابش جي جی. بسم الله الرحمن الرحيم وفي سنة المتسل منا إلى إمام النسائي رحمه الله تعالى باب وات الغسل وبي أحمد أحمد أحمد بن حمد بن سارك العرس بن مسكين الكرات علي وناس من ولف صلوان بن وعب بن أيوب بن سان بن شعب بن يزيد الليثي يقول ان حمران مولى عثمان اكبر وان عثمان ذهب بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث مكتئما نفسه قالحد نبن و ادریس و مالکن وبن جریجن یہ اس نسخے میں ابن جریج ہے جریجن تو ابن جریج اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ابن جریج ابن ادریس نے بھی روایت بیان کی عبید اللہ سے اور مالک نے بھی روایت بیان کی عبید اللہ سے اور ابن جریج نے بھی تو یہ صحیح نہیں بلکہ حدثنا ابن ادریسا ان عبید اللہ و مالکن وبن جریجن وبن جریجن یہ جریج کا جو ابن مضاف ہے اس کے اوپر کسرا واجب ہے بلکہ فرض ہے کیوں اس لیے کہ ابن جریج کا انتقال ہو گیا ایک سو چالیس میں جبکہ یہ راوی محمد ابن علا پیدا ہی ہوئی ہیں ایک سو پچاس میں اور اگر ان سے روایت کیا جائے کہ حدثنا ابن ادریس محمد ابن اللہ کہتے ہیں کہ ابن ادریس نے عبید اللہ سے روایت کی اور محمد ابن علا اللہ کہتے ہیں کہ مالک سے روایت کی اور ابن جرائے سے میں نے روایت کی تو ابن جرائے سے روایت محمد ابن اللہ کی ثابت ہی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ محمد ابن علا جو ہے ایک سو پچاس میں وفا میں پیدا ہو رہے ہیں جبکہ ابن جرائد ایک سو چالیس میں وفات پاتے جس نے ایک سو چالیس میں وفات پائی ہے اس نے ایک سو پچاس میں پیدا ہونے والے کو روایت کیسے بتا دی تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ ابن جو رہ ہے ابن و رہ جائے نہیں جی بھائی جی یہ سبتیا سبتیا کہتے ہیں بھائی گائے کے چمڑے سے جس کو قرض وغیرہ سے دباغت دیا گیا ہو اس سے بنے ہوئے جوتے جیسے کہ ہمارے جوتے ہوتے ہیں یہ بھی گائے کے چمڑے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مسا فرمایا جی بھائی یہ جریر ابن عبداللہ البجالی یہ صحابی بہت خوبصورت صحابی تھے یہ کہتے ہیں اور یہ بالکل آخر میں اسلام لائے حضور کی آخری عمر میں اسلام لائے اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو آپ تبسم فرماتے تو تبسم فرماتے اب یہ جی توجہ کہ انہوں نے جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا اور خفین پر مسا کیا جریر ابن عبداللہ نے جو کہ بہت ہی آخر میں اسلام لائے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ معدہ کے نازل ہونے کے بہت بعد اسلام اور معدہ میں جو ہے وہ آئے تھے بھیا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ پاؤں کا مسا ہے پاؤں کا مسا ہے پاؤں کا وہ غسل نہیں ہے بعض لوگ امامیہ وغیرہ اس سے استدلال کرتے ہیں تو یعنی خفین وہ کہتے ہیں کہ خفین پر مسا نہیں ہے روافظ جو ہیں خفین کے مسے کو منع کرتے ہیں اور ہر جریر ابن عبداللہ جو کہ بہت بعد میں معاہدہ کے نازل ہونے کے بہت بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے مسا کیا ان سے پوچھا کہ مسا کیوں کیا کہا کہ میں نے خود دیکھا حضور قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسا فرما رہے تھے جب اتنا جو ہے اسلام لانے والا جو بہت بعد میں اسلام لانے والا ہے وہ حضور کا دیکھنا بتا رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخر تک حضور مسا فرماتے تھے سمجھے نا اس لیے علماء جو ہیں یہ جریر ابن عبداللہ کی روایت کو بہت پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے بھائی اس سے خوش ہوتے تھے جی بھائی ہاں تو اس پر اصحاب جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے تھے تو فرمایا کہ جریر کا اسلام جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا پہلے تھا تھوڑا پہلے تھا اور آخری عمل ہے یعنی یہ ہے اور سورہ معاہدہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی مسا کرتے تھے خفین پر تو خفین کا مسا جو ہے وہ منسوخ ثابت نہیں ہوا بلکہ اگر کوئی پہلے اس کے خلاف ہو تو ان کے لیے ناسک ہوگا اس لیے کہ آخر عمل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جی بھائی اچھا بھیا دیکھو یہ بیچارے کچھ تھوڑا ان کے دانتوں کو پسینہ آ گیا اس لیے آواز نکل رہی ہے سی سی سی پسینہ آئے تھک جائے دانت تو پھر تو ایسا ہے کہ یہ بزرگ کیا کیا لکھ رہے ہیں بھیا حدیث پاک میں آیا ہے سارا من انفی تو ناک سے گناہوں کے نکل جانے سے کیا مراد ہے ناک کے ذریعے انسان کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ارے بھائی اس سے تو بہت کچھ ہوتا ہے اگر کسی غیر محرم کو سونگ لیا ہو گیا نہیں تو یہ تو بڑی سی بات ہے اس میں اچھا مذکورہ اشکال کے جواب میں اگر یہ کہہ دیں کہ ابو حسن کے دو بیٹے تھے امر اور کیا حسن حسن ابو کے بیٹے نہیں تھے بالکل تھے بھائی سیٹ سیٹ نمبر نمبر چودہ چودہ شاباش نے لکھا کہ کیا یہ دونوں ابو حسن کے بیٹے نہیں تھے بالکل بیٹے تھے ایک حقیقی دادا تھا ان کا امر کا اور ایک جو ہے وہ مجازی دادا شابش اور بھائی لکھتے ہیں آ کر بلال ہاشمی کی طرف سے جناب فلاں صاحب السلام علیکم حضرت کراچی کے ایک صاحب نسبت بزرگ بھائی واسف منظور صاحب کینسر کے خطرناک مرحلے میں ہیں سبق کے بعد دعا کروا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ مصور کام فرمائے ان کے حق میں جو بہتر ہے وہی فیصلہ فرمائے کا عام طور پر جواب دیا جاتا نا ٹھیک ہے دو بیٹے تھے ان کے ہاں، لیکن حسن ان کے بیٹے نہیں تھے کیا کیا حسن ابو حسن کے ابو حسن کے ہاں،, ہاں یہ بھائی معلوم نہیں ہاں یہ لکھا ہوا نہیں کتابوں